شیبی اور عقاب بہت پہلے بادشاہ شیبی کاشی کی سرزمین پر حکومت کرتا تھا شیبی اپنے تمام معاملات میں سچا اور انصاف پسند تھا وہ ہر ایک کے ساتھ شفقت کرنے والا اور انہائیک مہربان تھا اور تمام جانداروں سے ہمدردی محسوس کرتا تھا ایک دن بادشاہ اپنے باغ میں تھا کہ ایک کبوتر تیزی سے اڑتا ہوا آئے مجھے بچا لو یہ رویا ڈرو مت شیبی نے کہا میں تمہیں بچا لوں گا اس نے کبوتر کو بازو میں پکڑ لیا یکدم ایک اوقاب آسمان سے نیچے اترا وہ کبوتر مجھے دے دو اس نے کہا میں نے ودا کیا تھا کہ میں اسے بچا لوں گا شیبی نے کہا اور میں اپنے الفاظ کو کبھی واپس نہیں لیتا یہ کبوتر میرا شکار ہے اقاب نے کہا یہ میرے کنبا کا خوراک ہے آپ میرے خاندان کو ان کے کھانے سے کیسے منع کر سکتے ہو تم ٹھیک کہتے ہو شیبی نے کہا پھر بھی یہ کبوتر آج تمہارا شکار نہیں بنے گا مجھ سے اور کچھ مانگوں میں خوشی سے دوں گا لیکن مجھے اور کچھ نہیں چاہیے اقاب نے کہا یہ چھوٹا کبوتر وہی ہے جو میں چاہتا ہوں شیبی نے اقاب سے استدلال کرنے کی کوشش کی لیکن کچھ بھی اس کا ذہن نہیں بدلے گا وہ اٹل تھا اور نہ ہی شیبی نے اس کی التجا کرنا چھوڑی آخر کار اقاب نے چیخ کر کہا تم نے کبوتر کو بچا لیا ہے اور اب اس کی جگہ میں تمہارے جسم کے گوشت کے برابر حصہ لوں گا شیبی نے فوراً اتفاق کیا اس حیران کن جھگڑے کی خبر تیزی سے پھیل گئی باغ میں تماشائیوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا دیوتا بھی اوپر سے دیکھ رہے تھے وہاں ایک بہت بڑا ترازو لایا گیا شیبی نے آہستہ سے کبوتر کو پلوں میں سے ایک پر رکھا پھر اپنی ران کا ایک ٹکڑا کاٹ کر دوسری پلے میں رکھ دیا حیرت شیبی کے ٹکڑے والا پلہ نیچے جھک گیا لیکن کبوتر والا پلہ اور بھی نیچے جھک گیا دیکھنے والے صدمے سے منجمد کھڑے تھے ایسا نہیں شیبی اس نے بس اپنی ران کا ایک اور ٹکڑا ترازو میں رکھ دیا لیکن پھر بھی کبوتر کا پلہ اس کے پلے سے نیچے رہا شیبی نے اپنے زیادہ سے زیادہ ٹکڑے ترازو پر ڈالے لیکن کبوتر کا پلہ نیچے ہی رہا آخرکار بادشاہ نے اپنے پورے جسم کو پلے میں ڈال دیا آخر میں دونوں پلے ساتھ ساتھ لٹک گئے وہاں شیبی نے کہا تمہاری مانگ پوری ہوئی تمام تماشائی بادشاہ کی قربانی سے بہت متاثر ہوئے شبیق شیبی انہوں نے بلایا دیوتاؤں نے خود پھول بکھیرے انہوں نے اس کی تعریف کی اور دعا دی انہوں نے شیبی سے کہا کسی اور بادشاہ نے کہا ہوگا یہ صرف ایک چھوٹا سا پرندہ ہے میری جان زیادہ قیمتی ہے لیکن تم نے اپنے قول پر سچے تھے اور اس کی زندگی کے لیے اپنی جان کی پیشکش کی تھی کہ دنیا تمہیں ہمیشہ عزت دے گی اب اقاب اور کبوتر نے اپنی خدائی شکل اختیار کر لی وہ صرف بادشاہ کا امتحان لینے آئے تھے تمام دیوتاؤں نے شیبی کو ایک بار پھر دعا دی اور غائب ہو گئے مہا بھارت کی ایک کہانی